کسی کا گوشت اور آخر میں وما غیر اللہ جو کسی غیر اللہ کے نام زد کیا گیا نام ذبح کیا گیا نا اس کے لیے تو ذبح کا لفظ آتا ہے وما اہل لغیر اللہ ہے وما زبہ لغیر اللہ نہیں ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ویسا نہیں ہے بلکہ وما اہل لغیر اللہ اہل لغیر اللہ کا مطلب کسی آدمی کے نام نامزد کر دیا گیا ہو خواجہ صاحب کا بکرا دیوی کی گائے یا دیوی کا بکرا دیوی کا بکرا سید احمد کبیر کی گائے بی بی فاطمہ کی سہنت رجب کے کوڈے اس طریقے سے چیزیں جو نام سب کر دی جائے غیر اللہ کے نام یہ سب وما اہل غیر اللہ کے دائرے میں آتی ہے دیکھو ناپاکی کے بھی اور نجاست کے بھی درجات ہوتے ہیں ناپاکی بھی درجات ہوتے ہیں اور حرام چیزوں کے بھی درجات ہیں حرام چیزوں میں سب سے کم درجے کا حرام معاملہ یہ میدا کا معاملہ ہے اس کے بعد اس سے بڑی حرام چیز خون ہے اس سے بڑی حرام چیز خنزیر کا گوشت ہے اور خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ نجس اور بری وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے نام نام زد کر دی گئی ہو سبا کی گئی ہو نہیں نام زد کر دی گئی خواجہ صاحب کا بکرا بس کافی ہے اب اس کو اگر بسم اللہ کر کے سبا کر کے کھاؤ گے بھی تو وہ حرام ہے وہ اور خنزیر کے گوشت بھی زیادہ آرام ہے یہ مطلب ہے مما غیر اللہ کا کان کھول کر سن لو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ حیات فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے لوگ سعودی عربیہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں قاتل کو ختم کر دیا جاتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے شرابی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں یہ بے رحمی ہے انسانیت کے ساتھ ظلم ہے لیکن ذرا دیکھو کہ کساس کے اندر زندگی کیسے ہے آپ دنیا کے تمام ممالک دیکھ لیجئے جرائم کی شرح سب سے زیادہ کم آپ کو سعودی عربیہ کے اندر ملے گی اور اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے چور کو معاف کر دیا جائے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور قاتل کو قتل نہ کیا جائے تو زمین فساد سے بھر جائے کوئی آدمی محفوظ نہ رہے کسی آدمی کی عزت و ناموز محفوظ نہ رہے تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ قصاص کے کے اندر زندگی ہے ہے اے عقل والوں لیے یہ بات بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے اعتراض کرنے والوں کو قرآن حکم کیا کہتا ہے احمق اور عجیب بات ہے کہ اعتراض کرنے والے سب اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں قرآن حکم کہتا ہے ایسے اعتراض کرنے والے بے وقوف یہ ہے قرآن حکیم کی سٹائل بولنے کی اس کے بعد روزوں کا تذکرہ ہے روزوں کے احکام کے تعلق سے آپ حضرات کو تفصیل سے کچھ بتا دیا گیا ہے کچھ انشاءاللہ بتا دیا جائے گا پھر رمضان کے مہینے جب آئیں تو ان مہینوں کے اندر روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض ہے ضروری ہے ہاں مسافر اگر چاہے تو روزہ سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں تازہ کرے اگر دودھ پلانے والی عورت کو تکلیف ہو رہی ہے دودھ پلانے کی وجہ سے تو روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی تازہ کرے اسی طرح حائضہ کے اوپر جب تک وہ حالت حیض کے اندر ہے اسے روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بعد میں اس کی سزا کرے یہ احکام آپ حضرات کو معلوم ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کی ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے رمضان کے اندر جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان ساری رحمتوں اور برکتوں کا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے شہر رمضان ہے ندی کو رمضان رمضان ہے قرآن کی وجہ سے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دن کے اندر عورتوں سے مقاربت کرنا جائز نہیں ہے مقاربت کوئی مخصوص پہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں راتوں کے اندر اس کی اجازت ہے اور اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر احتکاب کرنے لگے تو حالت احتکاب کے اندر دن میں بھی اور رات میں بھی مقاربت یعنی وہ مخصوص پہل عورتوں کے ساتھ نہ جائز اس کے بعد حج کا بیان ہے قدرے تفصیل کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ کان الناس امتم واحدہ ایک اہم سوال کا جواب دیا ہے سوال یہ ہے کہ نو انسانی کی ابتدا فرقہ بندی سے ہوئی یا اتحاد سے ہوئی فرقہ بندی کے ساتھ نو انسانی کا آغاز ہوا یا فرقہ بندی بعد میں ہوئی جواب دیا جا رہا ہے کہ نو انسانی کا آغاز اتحاد سے ہوا کان الناس امتم واحدہ فرقہ بندی بعد میں ہوئی ہے فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ما انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اختلاف بعد میں رونما ہوا فرقہ بندی بعد میں وجود میں آئی اور نو انسانی کی ابتدا اور آغاز اتحاد سے ہوا فرقہ بندی بعد میں وجود میں آئی ہے اور اس فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا اس کے بعد وجہ بتائی گئی کہ یہ فرقہ بندی ہوتی کیوں ہے اتحاد متاثر کیوں ہوتا ہے بغیم بینہم تعصب اور ہر دھرمی کی وجہ سے وجہ سے وجہ بتا دیا گیا کیا وجہ یہ بتائی گئی کہ فرقہ بندی کیوں ہوتی ہے اور اتحاد متاثر کیوں ہوتا ہے اتحاد سے ہٹ کر کے آدمی گروہ بندیوں میں کیوں منتظم ہوتا ہے گروہ بندی کے دائرے میں کیوں آتا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ تعصب ہٹ دھرمی وہی مرغے کی ایک ٹانگ مانیں گے تو یہی مانیں گے کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے یہ ہے تعصب اور ہٹ دھرمی اس کی وجہ سے اختلاف ختم نہیں ہوتا اگر تعصب اور ہٹ دھرمی کو ختم کر دیا جائے اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے قائم اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیا حکم ہے اس کا تو آپ جواب دے دیجئے کہ ان دونوں کے اندر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے اس لیے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کے اندر ایک جنسی قوت تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بدن میں حرارت آ جاتی ہے زندگی کی یہ تھوڑا فائدہ ہے آدمی جوا کھیلتا ہے کبھی کبھی لاکھ دو لاکھ کما لیتا ہے مار دیتا ہے تو فائدہ ہے لیکن نقصانات زیادہ ہیں کبھی کبھی شراب پی کر کے گٹر میں بھی پڑے رہتا ہے اور بچے اسے پتھر مارتے رہتے ہیں نقصانات زیادہ ہے اور کبھی کبھی تو جواری کبھی کبھی جیتتا ہے اور کبھی کبھی ہارتا ہے تو گھر بھی ہار جاتا ہے بیوی کو بھی گروہ رکھنا پڑتا ہے یہاں سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو تو اس سے دور رہا جائے اب اسی پر ٹی وی کو قیاس لو اگر اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں بالمقابل نفع کے تو اسے نہ رکھا جائے اور اگر نقصانات کم ہیں نفع زیادہ ہے تو رکھا جائے یہ یہ کسوٹی بتا دی گئی اور یہیں پر ایک نقطہ بھی ملا کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے کسی خراب کام کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا مصیبت زدگان کی مدد کے لیے فلم اسٹاروں کا فلمی شو یا آرکیسٹرا وغیرہ کا پروگرام نہیں رکھا جا سکتا اباہد بچوں اور معذور بچوں کے امداد کے لیے تعاون کے لیے اس طریقے کی رقص و سرود کی ناچ گانوں کی محفلیں قطان نہیں منعقد کی جا سکتی اس لیے کہ ان کی امداد کے اندر فائدہ کم اور اس شو کو دیکھ کر کے غلط راہوں پر چل نکلنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو ویس الخمر نے سے یہ نکلا کہ وہاں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے لہذا اس طریقے کے پروگرامز نہیں کرائے جا سکتے اس کے بعد تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مشرقہ عورت سے نکاح نہ کرو اپنی لڑکیوں سے نہیں دی جا سکتی کسی قبر پرست کو اپنی لڑکی نہیں دی جا سکتی اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ اور بتا دیا کہ کسی سید گھرانے کی مالدار شہزادی اگر اس کے خراب ہیں اس کی زندگی کے اندر دین اور ایمان نہیں ہے تو وہ دو کوڑی کی بھی نہیں اور اگر کسی معمولی گھرانے کی کالی کلوٹی لڑکی ہے لیکن اس کی زندگی میں دین ہے اس کی زندگی میں ایمان ہے تو وہ پدر جہاں بہتر ہے سید گھرانے کی اس لڑکی سے پیغام وہاں نہ دے کر کے پیغام یہاں دیا جائے اسی طرح سید گھرانے کا لڑکا اگر اوباش ہے لفنگا ہے آوارا ہے بدین ہے اس کی زندگی ایمان اور عمل سے خالی ہے دو کوڑی کا ہے دو کوڑی کا ہے اپنی لڑکی اسے نہ دی جائے ایک بات یہاں بتاؤں کہ رشتے ناتوں کا جو اثر ہے وہ بڑا ہماگیر ہوتا ہے بڑا دور رس ہوتا ہے ہم لوگ غفلت میں کسی آدمی کو بھی اپنی لڑکی دے دیتے یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو لڑکی دی ہے ہم نے اس کی زندگی میں دین کتنا ہے اور جب بچے پیدا ہوں گے تو یہ سلسلہ کتنا آگے جائے گا اور اس بنیاد کا اثر مستقبل کے اوپر کتنا گہرا ہوگا کتنا دور رس ہوتا ہے ہم لوگ اس کو کیوں نظر انداز دیتے ہیں کیوں نظر انداز دیتے ہیں اس کو چلو لڑکا کیسا بھی ہے چلو دے دیتے ہیں اٹھا کے کیوں بھائی رشتے ناتوں کا معاملہ بڑا گہرا ہوتا ہے بڑا دور رس ہوتا ہے رشتے قائم کیے جائے تو سمجھ اس کے بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ جب تک عورت حالت حیض میں ہے اس سے مقاربت نہ کی جائے مقاربت کا مطلب وہی مخصوص فیل بقیہ یہودیوں کی طرح نہیں کہ ان کا کمرہ الگ کر دو ان کے ساتھ نشست و برخاست چھوڑ دو ان کے ساتھ کھانا پینا جو ہے چھوڑ دو پتا نہیں ان کے ساتھ کھاؤ پیو بیٹھو ان کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اسی طریقے سے نشست و برخاست بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں صرف ایک مخصوص فیل کے علاوہ یہودیوں کا ایسا نہیں تھا ان کے تو برتن تک الگ ہو جاتے تھے کمرہ تک الگ ہو جاتا تھا جب جب تک بیچاری ان دنوں کے اندر رہتی تو نیا میں رہتی ہاں مقاربت کب کی جائے جب وہ پاک ہو جائے پاکی کا مطلب کیا خون رک جائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور مالک اور دیگر ایما کا یہ خیال ہے کہ جب نہا لیتا اور صحیح یہی ہے اس لیے کہ یا کے بعد تتا ہرنا یا کا مطلب خون رک گیا فائدہ تتا ہرنا جب وہ پاک ہو جائے پاک ہونے کا مطلب کیا نہا دھو لے اس کا انتظار کیا اس کے بعد یہ کہا گیا بلا تجعل اللہ عرض لیا ایمان اپنی قسموں کے لیے اللہ کو آر مت بناؤ معمولی معمولی باتوں پر قسم مت کھاؤ آدمی ہر بات پر قسم کھاتا رہتا ہے اور اپنی قسموں کو کے لیے اللہ کو آر بناتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا نام اتنا ہی گھٹیا ہے کیا تمہاری نگاہ ارے شرم کرو کہ ہر معمولی چیز کے لیے میرا نام لے لیتے ہو ارے میرے نام کی کچھ قدر ہے تمہاری نگاہوں میں یا نہیں تو بار بار قسم کھانا اور اپنی قسموں کو اپنے دنیاوی اغراض کے لیے آڑ بنا لینا منع منع کر دیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ ایلا جو لوگ کر لیتے ہیں ایلا بیوی سے یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم قسم کھا کر بولے ایلا کا طریقہ یہ ہے خدا کی قسم میں تج سے اس دیواجی تعلق نہیں قائم کروں گا بولنا بند کر دیا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا اب یہ عورت کب تک انتظار کرے کہا گیا اشور چار مہینہ انتظار کرے گی بس بعض لوگوں نے تو کہا کہ چار مہینہ کے بعد خود بخود تلا سے بائن ہو جاتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ چار مہینہ کے بعد شوہر کو اگر رکھنا ہے تو رجوع کر لے اور اگر چھوڑ دینا ہے تو اسے طلاق دے دے اس لیے کہ اگلی آیت بول رہی ہے وہی عظم الطلاق فین اللہ سمجھ رہی ایلا کے بعد طلاق کا اگر عزم کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی چار مہینے کے بعد اگر رکھنا نہیں ہے تو طلاق دے دے دے اپنے حوالے آپ سے اس کو نکال دے اور اگر عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ چار مہینہ پورا ہو گیا شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا پنچ لوگ بیٹھیں گے اور اس کے بعد پنچ لوگ اگر فسخ کر دیں تو یہ فسخ ہی طلاق ہوگی فسخ ہی طلاق ہوگی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ متعلقہ عورتیں کتنا انتظار کریں مثلا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اب اس متعلقہ عورت کی عدت کیا ہے تین حیض ہے تین حیض کے بعد وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے متعلقہ عورت کی عدت تین حیض ہے بس اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق دو ہی مرتبہ دیا جا سکتا ہے تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی اس دواجی زندگی سے نکل جاتی ہے طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا یہ مہینہ ہے اس مہینے میں عورت پاک ہو جائے تو بلا مقاربت کیے ہوئے ایک طلاق دے دی جائے اب اگر ایک طلاق کے بعد تین حیض گزر گئے تو عورت کو طلاق بائن ہو گئی لیکن اب بھی شوہر اگر چاہے تو دوسرا نکاح کر کے اسے اپنے حبال عقد میں لا سکتا ہے اس میں طلاق دیا اس نے پھر دوسرے توہر میں پاک ہوئی تب طلاق دے دیا اور پھر تین حیض گزر گئے اب بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ دوسرا نکاح پڑھا کر کے اپنے حبال عقد میں لے آئے لیکن تیسرے مہینے میں اگر پاکی کے بعد طلاق دے دیا یہ طلاق مغلزہ ہے اب بات ختم ہو گئی وہ کسی سے شادی کرے اپنی مرضی سے اس کا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے دے حلال شرعیہ جس کو کہتے ہیں یہ حلال مروجہ نہیں یہ تو حرام ہے یہ حلال نہیں حرامہ ہے یہ اس میں تو ایک چیز جو جائز تھی اسے ناجائز بنا دیا گیا جو ناجائز تھی اسے جائز بنا دیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کتنی بتایا گیا کہ چار مہینہ دس دن عورت جس کا شوہر مر جائے وہ چار مہینہ دس دن تک عدت گزارے گی چار مہینہ دس دن تک اس کی عدت رہے گی اس کے بعد وہ چاہے تو کسی سے شادی کر سکتے لیکن اگر شوہر مرا اور وہ حالت حمل سے تو دوسرے دن اگر وضع حمل ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو گئی عدت ختم ہو گئی وضع حمل اس کی علت اس کی عدت ہے اسی طریقے سے متعلقہ جس کو طلاق دی گئی ویسے اس کی عدت تو تین حیض ہے لیکن اگر حاملہ ہے وضع حمل اگر تین دن بعد ہو جائے عدت پوری ہو گئی اس کی اس کے بعد ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت عدت گزار رہی ہے کوئی متعلقہ عورت تین حیض عدت گزار رہی ہے اسی طریقے سے کوئی متوفع حضر جو ہے وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہے عدت گزار رہی ہے چار مہینے دس دن کوئی اس سے نکاح کرے اور نہ تو نکاح کی بات نکاح کی بات کرنا بھی ناجائز ہے اور اس سے نکاح کرنا بھی ناجائز ہے ارے چار مہینہ دس دن یہ عزت گزار رہی ہے یہ تین ہے اب کوئی جا کر کے کہے میں تجھ سے شادی کروں تیار رہنا عزت گزری کہ میں تجھ سے شادی کرتا ہوں یہ کہنا بھی حرام ہے ہاں اشارے کنارے سے بول سکتا ہے ہوتا رہتا ہے ایسا دے دیتے ہیں تم جوان ہو یہ اشارہ اور ہے بولا جنہیں تاریخ کے طور پر اشارے کے طور پر ایسا کہہ سکتے ہو میں بھی شادی کا خواہش مند ہوں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے طور پر اور اشارے کنارے سے آدمی کہہ سکتا ہے نہ تو عدت میں شادی کر سکتا ہے اور نہ عدت کے دوران صاف طریقے پر شادی بیاہ کی بات کر سکتا ہے اس کے بعد مہر کا معاملہ ہے زید اور ہندا کی شادی ہو رہی ہے اگر مہر متعین ہے مثلا دس ہزار امیا بیوی دونوں مقاربت کر لیتے ہیں اس کے بعد طلاق ہوتی ہے تو پوری مہر دینی ہے دس کی دس ہزار اور اگر مہر متعین ہے مہر متعین ہے اور طلاق ہو گئی تو آدھی مہر دینی ایک صورت یہ ہے اور زید اور ہندا کی شادی ہو گئی مہر متعین نہیں ہے اب مقاربت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق ہوتی ہے تو کیا دینا پڑے گا مہر مثل دینا پڑے گا مہر مثل کا مطلب لڑکی کی بہن لڑکی کے خاندان میں جتنی مہر ہے اس کی بہن کی یا اسی طریقے سے خاندان میں لڑکیوں کی اتنی دینا ہوگا اگر کسی کی دس لاکھ ہے تو دس لاکھ دینا پڑے گا اور اگر مقاربت سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو کچھ بھی نہیں دینا ہے اگر مہر ہے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ نماز کی محافظت کرو خاص طور سے سلاط وسطی کی ترمیزی میں عبداللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سلاط استا سے مراد مرا ہے سلات اثر کو سلاد وسطی کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وقت بڑا آپا دھاپی کا ہوتا ہے نوکر چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے دکان بند کروں اور گھر جاؤں مسافر جو بازار کے اندر آیا ہے وہ ٹرین پکڑنے کی جلدی میں ہے بس پکڑنے کی جلدی میں ہے اور دکاندار کیا ہے دن غروب ہونے والا ہے تھوڑا اور کھینچ لوں تھوڑا اور مال سمیٹ لوں تو یہ بڑا آپا دھاپی کا ٹائم ہوتا ہے ایسے وقت میں نماز اثر کا خاص طور سے مسلمانوں کو خیال رکھنا ہے اس کو قضا نہیں کرنا ہے یوں تو تمام نمازوں پر محافظ ضرور ہے لیکن خاص طور سے نماز استا کے اوپر دھیان دینا ہے خاص طور سے نماز استا کی طرف دھیان دینا ہے سلاد استا سے مراد سلاد آسر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ہاں سلاد استا کی تاکید کے بعد یہ کہا گیا کہ تم نماز پڑھو جیسا کہ تم کو سکھلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما قرآن میں نماز پڑھنا بتایا گیا ہے نماز کس طرح پڑھا جائے اللہ فرماتا کما جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھلایا ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ تمہیں بتلا دیا نماز کس طرح پڑھنا نہیں بلکہ یہ دیکھنا کہ نبی نے ہمیں کس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے نبی نے ہمیں کس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اس طرح نماز پڑھو یہ تاکہ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہودیوں کے اندر اخلاقی خرابی بہت زیادہ آ گئی ان کا شیرازہ بکھر گیا ان کی تنظیم ختم ہو گئی تو تمام طرف سے دشمنوں نے ان کے اوپر یورش کی یلغار کیا اور انہیں مزید منتشر کر دیا ان کے سارے علاقے چھین لیے یہاں تک کہ افرون سے لے کر جات تک بیچاروں نے ڈر کے مارے خود ہی علاقے چھوڑ دیے یہودیوں نے بڑی افراتفری کا عالم تھا اسی زمانے میں حضرت سموئیل علیہ السلام کو در... ان کے درمیان بھیجا گیا انہوں نے بڑی کوشش کی اصلاح کی لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد لوگوں کے اندر زندگی آئی تو انہوں نے کہا کہ اے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو دیکھو ملکن ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو یا ایک کتاب نکلی ہے خلافت و ملوکیت خلافت اور ملوکیت خلافت کو اور ملوکیت کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا خلافت کو عین اسلام اور ملوکیت کو غیر اسلام قرار دیا گیا یہ سمجھانے کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ خلافت اور ملوکیت ان دونوں کے اندر اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا بلکہ بادشاہ کی تو دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاں شرط یہ ہے کہ چاہے خلیفہ ہو اور چاہے بادشاہ ہو جبکہ حکومت کی باغ دور خلیفہ کے ہاتھ میں آئے بادشاہ کے ہاتھ میں تو شریعت کے مطابق احکام کو نافذ کرے جب تک وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو اللہ کے نزدیک محبوب ہے چاہے وہ خلافت ہو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اگر خلیفہ بھی ہو جیسا کہ خلیفہ بنائے جانے کے شرائط ہیں اس اعتبار سے اسے خلیفہ بنا دیا جائے لیکن وہ بھی شرح کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسا خلیفہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا داود دوں ان جالنا کا فحکم بین الناس سے ولا لو بنا ہم نے داود کو اے داود تجھے زمین میں خلیفہ بنایا تو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر خواہشات کی اتباع نہ کر اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ بھی خواہشات کی اتباع کر سکتا ہے امکان ہے اس کا جو خواہشات کی اتباع نہ کرے چاہے وہ ملک ہو اور چاہے خلیفہ ہو ملوکیت اور خلافت کو کوئی فرق شریعت کے اندر نہیں ہے اس کے اندر تفریق کرنا ایک لایانی قسم کی تفریق ہے شریعت کے اندر اس کی قطع اجازت نہیں خلافت و ملوکیت کی تفریق ہے یہ نہیں اور اس کے لیے کوئی بھی وجہ جواز شریعت متحرہ کے اندر موجود نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجیے تو حضرت سمویل نے کہا کہ تالوت کو ہم تمہارا بادشاہ مقرر کرتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو چھوٹے خاندان کے بن یمین کے خاندان سے اور سب سے چھوٹا قبیلہ بن یمین کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی سے جو قبیلہ چلا اس سے ہے حضرت تالوت کہا کہ یہ تو چھوٹے خاندان کے ہیں اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے ولم یو تو ساتم من المال مال بھی نہیں ان کے پاس تو حضرت سمویل نے کہا کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے ان اللہ استفا علیکم اللہ نے منتخب کیا ان کو تمہارے اوپر گویا کہ اللہ اگر کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو یہ غلط حرکت ہوئی کیا اللہ کی اللہ نے بادشاہ بنایا اب بتائیے ملوکیت کو غیر اسلام کہنا کتنی بڑی جرات کی بات ہے اللہ نے ان کو تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے کیوں اس لیے کہ ان کے اندر دو صفت ہے ایک تو علم ہے دوسرے جسم ہے جسم کا مطلب نہیں آدمی بوٹا ہو کافی تگڑا ہو نہیں جسم کا مطلب قوت نافذہ قانون کیسا بھی بنے قانون کتنا بھی اچھا ہو اگر قوت نافذہ نہ ہو تو ایسے قانون کے بنانے کی ضرورت کیا ہے قانون کتنا اچھا ہو مگر قوت نافذہ نہ ہو قانون نافذ نہ ہو تو اسے قانون کے رکھنے سے کیا فائدہ ہے قوانین ہوں قوانین کے ساتھ ساتھ قوت نافذہ کا ہونا بھی ضروری ہے تو ان کے اندر دونوں چیزیں ہیں ایک تو جسم ہے یعنی قوت نافذہ رکھتے ہیں پاور رکھتے ہیں اور دوسرا علم بھی ہے گویا کہ آئین جہاں بانی بنا دیا گیا بتا دیا گیا یہاں کہ حکومت وہی کر سکتا ہے نیتا وہی بن سکتا ہے رہنما وہی بن سکتا ہے قوم کا لیڈر وہی بن سکتا ہے جس کے اندر قوانین کو نافذ کرنے کی قوت ہو اور جس کے پاس سیاسی بصیرت موجود ہو بس فی العلم والجسم جسم کا مطلب قوت نافذہ اور علم سے مراد سیاسی بصیرت یہ یہ دونوں چیزیں اگر ہے تو آئین بانی یہی جہاں بانی کا قانون ہے اور ہمارا لیڈر ہمارا رہنما وہی ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بیچارے یہ یہودی جو تھے لڑائی کے اندر انتشار اور اخلاقی برائی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک تابوت تھا جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں کھو بیٹھے تھے بیچارے یہ جب مصر سے نکلے تھے حضرت موسا کے ساتھ تو یہ تابوت ان کے ساتھ تھا اور یہ چالیس سال تک میدان میں جو گھومتے رہے میدان تیج جس کو بولتے ہیں یہی حضرت ہارون کا انتقال ہوا یہی حضرت موسا کا انتقال ہوا ان کے جو ترکے تھے وہ ترکے اس صندوق میں تھے بائبل میں اس کو خدا کا صندوق کہا گیا ہے جس کو قرآن میں تابوت سکینہ کہا گیا ہے یہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے لڑائی کے اندر آگے آگے رکھتے تھے اور اسے بڑا متبرک سمجھتے تھے تو یہ فلسطینی ان سے چھین کر کے لے کر چلے گئے تھے بہت روتے تھے بےچارے کہ وہ برکت کی چیز اور تبرکات ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی اب کیا ہونا فلسطینی وہ لے کر چلے گئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تالوت کو بادشاہ بنایا گیا بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم کیسے مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارا حکمرہ بنایا ہے ان کو بادشاہ بنایا ہے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ فلسطینی تابوت سکینہ کو تمہاری طرف بھیج دیں گے یہ علامت ہوگی کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا وہاں کیا ہوا وبا پھوٹ پڑی وبا پھوٹ پڑی جس کا کوئی تدارک وقت کے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو تابوت سکینہ یہودیوں سے لے لیا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ مصیبت آئی ہے یہ وبا پھیلی ہے لہذا انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت سکینہ کو رکھا اور بیل گاڑی میں دو گایوں کو جوت دیا جبکہ ان دو گایوں کے بچے وہاں موجود تھے اب بتاؤ جن دو گایوں کے بچے موجود ہوں کیا گائے تھوڑی دور جا کر کے واپس نہیں آئیں گی ان دو گائے کو جوتا گیا لیکن یہ دو گائے بلا ادھر ادھر مڑے سیدھے حضرت کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ بیل گاڑی یہ گائے لے کر نہیں کا ان کو ہانک رہے تھے اور لا کر کے کے کے گھر سامنے رکھ دیا اور تب ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے مان لیا کہ ہاں سچ مچ اللہ تبارک نے تعلق کو ہمارا بادشاہ بنایا تبرک کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تبرکات کی کیا حقیقت ہے ہم صرف تبرک بے آثاری نبی کے قائل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اگر مل جائے تو اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں ایک روایت امام البانی موجم کی لائے ہیں تبرانی کی اور اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا انہوں نے سلسلت الحادیث صحیحہ کے اندر لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو بنا رہے تھے تو آپ کا وضو کا پانی گرنے نہیں پاتا تھا کہ صحابہ کرام آگے بڑھ کر کے وضو کا پانی لے لیتے اور اپنے بدن کے اوپر مل لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عضو کا پانی روک کر کے اپنے بدن پر کیوں ملتے ہو تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت کی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو دیکھو حکیمانہ انداز دیکھیے اگر سچ مچ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جب بولو تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرو اور ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسے میں وضو بناتا رہا ہوں تم لوگ پانی لے لے کر کے بدن کے اوپر ملتے رہو سچی محبت یہ ہے کہ یہ یہ کام کر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز میں یہ فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں گنجائش اس کی لیکن اس سے دور رہو تو اچھا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں شرک کی طرف مفتی ہیں شرک کی طرف مفتی ہیں اور دیکھو ہم تبر ساری نبی کے قائل ہیں اگر ثبوت مل جائے کہ ہاں سچ مچ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے منہ مبارک ہم احترام کرتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کپڑا مل گیا مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جبہ پانی کے اندر ڈالتی اور اس کے اندر نچوڑتی اور پانی جو ہے پلایا جاتا اس کا غسالہ جو ہے مریض کو مریض اچھا ہو جاتا تھا یہ مسلم شریف کی روایت تو ہم تبرک بھی آثاری نبی کے قائل ہے صرف نبی کے لیے خاص ہے کہ اس کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا جائے یہاں بھی تابوت سکینہ کے اندر حضرت ہارون کے بقایا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بقایا تھے حضرت موسا علیہ السلام کا سوٹا بھی تھا حسائے موسبیز کے اندر تھا لہذا یہ آثار النبی تھے اور ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یقینی آپ کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ یہ سچ مچ نبی کی چیز ہے آج تبرکات کے نام پر دیکھیے کیا کیا کیا جاتا ہے جبکہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک کیا جا سکتا ہے جبکہ وہاں معمولی گنجائش ہے لیکن یہاں تو گنجائش گنجائش نکال لی گئی کہیں تو قدم رسول ہے کہیں قدم رسول ہے کہیں منہ مبارک ہے جبکہ اس کی کوئی صنعت نہیں ہے اور اب تو اس سے تبرک کے نام پر تو اتنی جو ہے دھمال مچا ہوا ہے اور اتنا لوگ شرک کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں کہ باقاعدہ قبروں کو دھویا جاتا ہے اور قبروں کا مریض کو پلایا جاتا ہے بتائیے قبروں کو دھلنے کا کیا مطلب ہے ارے دھلتے تو قبروں کو ہٹا کر کے ذرا ان ہڈیوں کو دھلتے جو مٹی میں مل گئی ہے ان کو دھلتے صرف قبروں کو دھل دھلنے سے کیا ملتا ہے پتھر کو دھلتے تو اس کے پینے کا کیا مطلب ہے ایسے کے ایسے تمام کے تمام غسالے حرام ہیں تعلقات کے نام پر یہ مسلمان کہاں پہنچ چکا ہے جبکہ ہم صرف تبرک آثاری نبی کے قائل ہیں وہ بھی کسی حد تک کسی حد تک لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ سچ مچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ اولیاء کے تبرکات صالحین کے صالحین کے تبرکات ان کے آثار ہم ان سے تبرک حاصل نہیں کرتے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور تبرکات نبی کو تبرکات اولیاء اور تبرکات صالحین پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے صحیح نہیں ہے حضرت تالوت لے کر کے چلے کہا کہ آگے ایک ندی آنے والی ہے یہاں پر امتحان ہوگا کیا امتحان ہوگا جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا جو پانی نہیں پیے گا پیاسا ہونے کے باوجود وہ ہمارے ہمارے ساتھ چلے گا اب اب لوگ پہنچے وہاں جن کے کے دلوں میں نفاق تھا پیٹ بھر بھر کہ پانی پی لیا اور لیٹ گئے کہا اندر جالود کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تین سو تیرہ مسلمان بچ گئے اور پھر وہ جالود سے لڑے اس لشکر کے اندر تالود کے ساتھ حضرت داؤد بھی جنہوں نے جالود کو قتل کیا یہ جہاد ہوا اللہ تبارک نے اس میں تالود کو اور ان کے لشکر کو فتح دی اور انہوں نے جنگ کے وقت دعا کی ربنا افریق علینا صبرم و ثبت اقدامنا منصورنا علی القوم الكافری آپ پورا صفحہ پڑھیے رکو سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کے لیے چار شرطیں ہیں ایک تو امیر کی اطاعت پہلی چیز ہے امیر کی اطاعت اور دوسرے فوجی ڈسپلن ڈسپلن ضروری ہے امیر کی اطاعت ڈسپلن اور تیسرے جو لشکری ہیں سب کے سب مخلص ہوں اپنے مقصد کے تحت نہیں سمجھ رہا ایک تو امیر کی اطاعت دوسرے فوجی ڈسپلن اور تیسرے اپنے مقصد کے تئیں مخلص سچ مچ لڑنے والے کلمت اللہ کرنے والے اور چوتھے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد علینا بنا آفری والے اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے چاہے وہ کلیل ہوں کثیر کے اوپر غالب ہو کم من منفیت قلیلت غلب اکثیت کثیرت بیزن اللہ اللہ کے حکم سے غالب ہوتی ہے ایک قلیل جماعت کثیر جماعت کے اوپر اس کے بعد جہاد کی حکمت اور مسلحت پر بحث کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاد کو ہم ضروری قرار نہ دیتے تو اور ہمارے جو نیک بندے ہیں یہ تلوار لے کر کے زمین سے فتن و فساد کو ختم نہ کرتے تو یا شرار اور مفسدین یا غلط لوگ زمین کو فتن و فساد سے بھر دیتے یہ جہاد کی حکمت ہے اور جہاد کی مصلحت ہے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين جہاد کی حکمت کیا ہے کہ جو فتن و فساد ہے شرک ہے بت پرستی ہے اور قبر پرستی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کیا جائے اور ان کے جو ہے ختم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ جہاد ہے اور اگر یہ نہ اختیار کیا جائے تو اشرار اور مفسدین تو زمین کو فساد سے بھر دیں گے یہ اس پارے کا جسٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش